جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈریے آپ نے ظالم قوم سے نجات پالی ان دونوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ ابا آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اس مہر پر کہ آپ آٹھ سال تک میرا کام کاج کریں ہاں اگر آپ دس سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے موسا علیہ السلام نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور کارساز ہے سامعین اب رایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے شیخ کبیر اور نکاح موسا علیہ السلام ان دونوں بچیوں کی بکریوں کو جب کہ موسا علیہ السلام نے پانی پلا دیا تو یہ اپنی بکریاں لے کر واپس اپنے گھر گئیں باپ نے دیکھا کہ آج وقت سے پہلے یہ آ گئی ہیں تو دریات فرمایا کہ آج کیا بات ہے انہوں نے سچا واقعہ کہنایا اسی وقت ان کے والد نے ان دونوں میں سے ایک کو بھیجا کہ جاؤ اسے میرے پاس بلا لاؤ وہ علیہ السلام کے پاس آئیں اور جس طرح گھر گھرست پاک دامن افیفہ عورتوں کا دستور ہوتا ہے شرم و حیا سے اپنی چادر میں لپٹی ہوئی پردے کے ساتھ چل رہی تھیں منہ بھی چادر کے کنارے سے چھپائے ہوئے تھیں پھر اس دانائی اور صداقت کو دیکھیے کہ صرف یہی نہ کہا کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں کیونکہ اس میں شبہ کی باتوں کی گنجائش تھی صاف کہہ دیا کہ میرے والد آپ کو آپ کی مزدوری دینے کے لیے اور اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بلا رہے ہیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا کر ہمارے ساتھ کیا ہے کلیم اللہ علیہ السلام کو جو بھوکے پیاسے تنے تنہا مسافر اور بے خرچ تھے یہ موقع غنیمت معلوم ہوا یہاں آئے انہیں ایک بزرگ سمجھ کر ان کے سوال پر اپنا سارا واقعہ بلا کم و کاست کہہ سنایا انہوں نے دلجوئی کی اور فرمایا اب کیا خوف ہے ان ظالموں کے ہاتھ سے آپ چھوٹ آئے یہاں ان کی حکومت نہیں بعض مفسرین کہتے ہیں یہ بزرگ شعیب علیہ السلام تھے جو مدین والوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بن کر آئے ہوئے تھے یہی مشہور قول ہے امام حسن بصیر رحمہ اللہ اور بہت سے علماء یہی فرماتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ شعیب علیہ السلام کے بھتیجے تھے کوئی کہتا ہے قوم شعیب کے ایک مؤمن مرد تھے بعض کا قول ہے کہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ تو موسا علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے کا ہے ان کا قول قرآن میں اپنی قوم سے یہ مروی ہے جس کا ذکر اللہ نے سورہ ہود کی آیت نمبر اٹھینو میں فرمایا وما قوم لوط منکم ببعید لوط علیہ السلام کی قوم تم میں سے کچھ دور نہیں اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ لوتیوں کی ہلاکت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ بہت لمبا زمانہ ہے تقریباً چار سو سال کا جیسے اکثر مورخین کا قول ہے ہاں بعض لوگوں نے اس مشکل کا یہ جواب دیا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بڑی لمبی عمر ہوئی تھی ان کا مقصد غالباً اس اعتراض سے بچنا ہے واللہ عالم ایک اور بات بھی خیال میں رہے کہ اگر یہ بزرگ شعیب علیہ السلام ہی ہوتے تو چاہیے تھا کہ قرآن میں اس موقع پر ان کا نام صاف لے دیا جاتا ہاں البتہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے لیکن ان حدیثوں کی سندیں صحیح نہیں جیسے کہ ہم ان قریب وارد کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی بنی اسرائیل کی کتابوں میں ان کا نام یسرون بتلایا گیا ہے واللہ عالم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے فرماتے ہیں کہ یسرون شعیب علیہ السلام کے بھتیجے تھے ابن عباس رضی اللہ عنما سے مروی ہے کہ یہ یثربی تھے ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اس وقت ثابت ہوتی جبکہ اس بارے میں کوئی خبر مروی ہوتی اور ایسا ہے نہیں ان کی دونوں صاحب زادیوں میں سے ایک نے باپ کو توجہ دلائی یہ توجہ دلانے والی وہی صاحبزادی تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تھیں کہا کہ انہیں آپ ہماری بکریوں کی چرائی پر رکھ لیجئے کیونکہ وہی کام کرنے والا اچھا ہوتا ہے جو قوی ہو اور امانت دار ہو باپ نے پوچھا بیٹی تم نے کیسے جان لیا کہ ان میں یہ دونوں وصف ہیں بچی نے جواب دیا کہ دس قوی آدمی مل کر جس پتھر کو اس کو سے ہٹا سکتے تھے انہوں نے تنہا اسے ہٹا دیا اس سے ان کی قوت کا اندازہ بآسانی ہو سکتا ہے ان کی امانت داری کا علم مجھے اس طرح ہوا کہ جب میں انہیں لے کر آپ کے پاس آنے لگی تو اس لیے کہ راستے سے ناواقف تھے میں آگے ہو لی انہوں نے کہا کہ نہیں تم میرے پیچھے رہو اور جہاں راستہ بدلنا ہو تو اس طرف کنکر پھینک دینا میں سمجھ لوں گا کہ مجھے اس راستہ چلنا چاہیے یہ روایت تفسیر میں جری قباری کی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تین شخصوں کی سی زیر کی معاملہ فہمی دانائی اور دور بینی کسی اور میں نہیں پائی گئی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دانائی جبکہ انہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا یوسف علیہ السلام کے خریدنے والے مصری جنہوں نے بیک نظر یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور جا کر اپنی بیوی صاحبہ سے فرمایا کہ انہیں اچھی طرح رکھو اور اس بزرگ کی صاحبزادی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت اپنے باپ سے سفارش کی کہ انہیں اپنے کام پر رکھ لیجئے یہ روایت مسترک حاکم کی ہے یہ سنتے ہی اس بچی کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں اس مہر پر ان دو بچیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں کہ آپ آٹھ سال تک ہماری بکریاں چرائیں ان دونوں کا نام صفور اور لیا تھا یا صفور اور شرفہ جس کو لیا بھی کہتے تھے اس بزرگ نے کہا آٹھ سال تو ضروری ہیں ہاں اس کے بعد کے دو سال کا آپ کو اختیار ہے اگر آپ اپنی خوشی سے دو سال اور بھی میرا کام کریں تو اچھا ہے ورنہ آپ پر لازمی نہیں آپ دیکھیں گے کہ میں بد آدمی نہیں آپ کو تکلیف نہ دوں گا امام موزائی رحمہ اللہ نے اسے استدلال کر کے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں فلاں چیز کو نقد دس پر اور ادھار بیس پر بیچتا ہوں تو یہ بیع صحیح ہے اور خریدار کو اختیار ہے کہ دس پر نقد یا بیس پر ادھار لے لے وہ اس حدیث کا بھی یہی مطلب لے رہے ہیں جس میں ہے کہ جو شخص دو بیع ایک بیع میں کرے اس کے لیے کمی والی بیع بیع ہے ورنہ سود لیکن یہ مذہب غور طلب ہے جس کی تفصیل کا یہ مقام نہیں وہ اللہ عالم یہ روایت سنن نبی داود کی ہے اصحاب امام احمد نے اس آیت سے استدلال کر کے کہا ہے کہ کھانے پینے اور کپڑا پر کسی کو مزدوری اور کام کاج پر لگا لینا درست ہے لیکن جس حدیث کی بنا پر انہوں نے یہ کہا وہ سخت ضعیف ہے کلیم اللہ موسا علیہ السلام نے بزرگ کی اس شرط کو قبول کر لیا اور فرمایا ہم تم میں یہ طے شدہ فیصلہ ہے مجھے اختیار ہوگا کہ خواہ وہ دس سال پورے کروں یا آٹھ سال کے بعد چھوڑ دوں آٹھ سال کے بعد آپ کا کوئی حق مزدوری مجھ پر لازم نہیں ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے اس معاملے پر گواہ کرتے ہیں اللہ ہی کی کارسازی کافی ہے تو گو دس سال پورا کرنا مباح ہے لیکن وہ فاضل چیز ہے ضروری نہیں ضروری آٹھ سال ہیں جیسے مینا کے آخری دو دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور جیسے صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ نے حمزہ ابن عمر الاسلمی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا جو بکثرت روزے رکھا کرتے تھے کہ اگر تم سفر میں روزہ رکھو تو تمہیں اختیار ہے اور نہ رکھو تو تمہیں اختیار ہے باوجود یہ کہ دوسری دلیل سے رکھنا افضل ہے چنانچہ اس کی دلیل بھی آ چکی ہے کہ موسا علیہ السلام نے دس سال ہی پورے کیے صحیح بخاری میں ہے کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آٹھ سال پورے کیے یا دس سال تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے خبر نہیں پھر عرب کے بہت بڑے عالم ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گئے اور ان سے یہی سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا ان دونوں میں جو زیادہ اور پاک مدت تھی وہی آپ علیہ السلام نے پوری کی یعنی دس سال اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو کہتے ہیں پورا کرتے ہیں حدیث فتون میں ہے کہ سائل نصرانی تھا لیکن بخاری میں جو ہے وہی اولا ہے واللہ عالم ابن جریر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ موسا علیہ السلام نے کون سی مدت پوری تھی تو جواب ملا کہ ان دونوں میں سے جو کامل اور مکمل مدت تھی یہ روایت مصدرک حاکم کی ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جب موسا علیہ السلام شعیب علیہ السلام سے رخصت لے کر جانے لگے تو اپنی بیوی سے فرمایا کہ اپنے والد سے کچھ بکریاں لے لو جن سے ہمارا گزارا ہو جائے آپ نے اپنے والد سے سوال کیا جس پر انہوں نے وعدہ کیا کہ اس سال جتنی چت کپڑی بکریاں ہوں گی سب تمہاری ہیں موسا علیہ السلام نے بکریوں کے پیٹ پر اپنی لکڑی پھیری تو ہر ایک کے دو دو تین تین بچے ہوئے اور سب کے سب چت کپڑے جن کی نسل اب تک تلاش کرنے سے مل سکتی ہے دوسری روایت میں ہے کہ شعیب علیہ السلام کی سب بکریاں کالے رنگ کی خوبصورت تھیں جتنے بچے ان کے اس سال ہوئے سب کے سب بے عیب تھے اور بڑے بڑے بھرے ہوئے تھنوں والے اور زیادہ دودھ دینے والے ان تمام روایتوں کا مدار عبداللہ بن لہیا پر ہے جو حافظے کے اچھے نہیں اور ڈر ہے کہ یہ روایتیں مرفو نہ ہوں چنانچہ اور سند سے یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ سب بکریوں کے بچے اس سال ابلق ہوئے سوائے ایک بکری کے جن سب کو موسا علیہ السلام لے گئے